ہے کہ دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن و حدیث ہے اس کے لیے عملی مثال اور نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی ہر وہ عمل ہے جو پیارے پیغمبر نے کی یہ ممکن نہیں ہے کوئی عمل نیکی ہو لیکن نبی اسلام اس سے محروم ہو جائے اور احمد العابدین قرآن کہتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جو بھی عبادت ہوگی اور نیکی ہوگی وہ پہلے میں کروں گا پھر وہ آپ تک پہنچے گی تو یہ ایک نقطہ ہے اس سے آپ کو مرضی ہے آپ کی مرضی ہے اتفاق یا اختلاف کریں لیکن ہمارے نزدیک دین کی روح یہی ہے اور دین کی حقیقت یہی ہے اور دین کی اساس یہی ہے کہ دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کا نام ہے اور ہر وہ چیز جو نبی اسلام نے نہیں کی وہ نئی چیز ہے محدت ہے اور ہر محدث بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ بات نبی الاسلام فرمایا کرتے تھے اپنی ہر میں اما بعد فعن خیر الحدیث کتاب اللہ یہ سب سے بہترین جو بات ہے وہ کتاب اللہ ہے سب سے بہترین کلام قرآن پاک ہے الحدی ہے حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین طریقہ اور عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے شکر امور محدثات ہوا ہے اس سب سے بہترین کے مقابلے میں جو سب سے بہترین چیز ہے قابل نفرت قابل مذمت اور قابل ذہنت وہ کیا ہے محدثات ہوا جو نئی ہو جو نہ بھی امام الانبیاء نے فرمائی ہو نہ آپ نے کی ہو نہ آپ کے سامنے صحابہ نے کی ہو بالکل ایک نئی چیز اور آج وہ سب سے بدترین اور ہر نئی چیز بدرت ہے بکل برعت عظال ہر پھر گمراہی ہے بکل الدین فلدار اور ہر گمراہی کا جو انجام ہے وہ جہنم یہ بات نبیر اسلام فرمایا کرتے تھے بار بار فرمایا کرتے تھے اپنے ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے بے تکرار تاکہ لوگ دین کی اصل اساس سے واقف ہو جائے یہ تو ہے ایک قاعدہ جو میرا ایمان ہے اور فرح الحدیث کا موقع ہے کہ دین ایک ہی حقیقت کا نام ہے اور وہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک مخصوص طبقے سے ڈرایا ہے ہم سب کو فرمایا امن ان نقصیر اب الرحان نیا خدون بالباطل ساد سدون سبیل اللہ اے ایمان بالو خبردار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ بہت سے مولوی بہت سے صوفی اور راہب تمہارے پاس آئیں گے اور دو کام کریں گے ایک تمہارا مال لوٹیں گے مال لوٹنے کا معنی یہ ہے کہ ایسے ایسے مسائل بتائیں گے جن مسائل میں کھانے پکے دیگے پکے شرک ہے اور پھر بدر اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ہے یار اور پھر بدر دین میں نئے نئے طریقے نئے نئے راستے ایجاد کرنا نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا یا ان پر عمل کرنا ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ اس امت میں یہ ہو کر رہے گا صحیح مسلم میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ان حاضر امت جو ہے آپ کے دو اول ہے بن وہ بلا امور تم کے رونا آپ کا تم کا فرمان ہے کہ یہ امت یہ میری امت اس امت کا جو پہلا گروہ ہے جو پہلا طبقہ ہے صحابہ کرام کا ساری آفیت اور سعادت اس پہلے گروہ میں ہے یعنی صحابہ کے گروہ میں خیر و برکت صحابہ کی جماعت میں اللہ نے رکھ دی خیر و فروغ نے نہیں فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے نہ ان رہا اور اس کے بعد جو دور آئیں گے سیوسیب فیب بلا ان ادوار میں فتنے ہوں گے وہ امور اور ایسے ایسے مسائل ہوں گے کہ تم کے رون اے میرے ساتھی و صاحب اگر تم ان مسائل کو دیکھو تو تم ان کو نہیں مانو گے تم ان کا انکار کر دو گے یہ کون سا دین ہے کہاں سے یہ دین آ گیا یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کہ جو بعد کے دور آئیں گے ان ادوار میں لوگ ایسے ایسے کام کریں گے دین سمجھ کر کار خیر سمجھ کر ثواب سمجھ کر کہ وہ کام اگر تم دیکھ لو تو تم ان کا انکار کر دو تم ان کا انکار کر دو یہ حدیث کتنی ابھی مشان ہے یہ حدیث ہمیں کس قدر غور و فکر کی اجازت دیتی اس حدیث کے ہیں آج اگر ایک صحابی زندہ ہو کر آج بالکل کیونکہ نبیر اسلام کا فرمان ہے کہ بعد کے دوروں میں زمانوں میں ایسے ایسے کام ہوں گے کہ تم اگر دیکھو تو تم ان کا انکار کر دو گے کہ یہ تو وہ کام ہے ہی نہیں جو اللہ کے پیغمبر نے ہم سے کروائے جو پیغمبر اسلام کے دور میں ہوتے تھے میں اساسی طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج اگر ایک صحابی زندہ ہو کر آ جائے اور اس کے سامنے مختلف لوگ بیٹھے ہوں اور صحابی تعارف چاہے کہ آپ کون ہیں آپ کون ہیں آپ کون ہیں ایک کہے میں حنفی ہوں دوسرا کہے میں شافی ہوں تیسرا کہے میں مالکی ہوں چوتھا کہے میں دیوبندی ہوں پانچواں کہے میں بریلوی ہوں چھٹا کہے میں جعفری ہوں یہ وہ اساسی اور بنیادیں ہیں جن پر لوگوں کے مذاہب قائم وہ آپ ایمان سے بتائیں کہ ان میں سے کسی ایک کو صحابی پہچان پائے گا کہ یہ نام تو پیغمبر اسلام کے دور میں تھے ہی نہیں نہ کوئی حنفی تھا نہ کوئی شافی تھا نہ کوئی بریلوی تھا نہ کوئی دیوبندی تھا ان ان ناموں کی بنیاد پر دین بن گئے گروہ بن گئے مذاہب بن گئے اب پوری فکر منحص عقیدہ اور عمل ان ناموں کی بنیاد پر قائم ہے اور ان ناموں کو ایک احساس بنا لیا گیا اپنے پورے تعارف کے لیے ان میں سے کسی ایک کو کوئی صحابی پہچان پائے گا کوئی نہیں ماں عالم حدیث الحیث حدیث محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے آپ کی سنت ہے اور صحابہ کے دور میں آج الحدیث کا لقب عام ہو چکا ہے تو ان ناموں پر لوگوں کے مذاہب کی بنیاد باقی تفاصیل تو کوئی اچھی بات ہے یہ حقیقت ہے جس کا کوئی جواب نہیں تو نبی اسلام کا فرمان سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے اور جو بعد کے زمانے ہیں ان میں فتنے ہوں گے اور دین کے نام سے ایسے ایسے کام ہوں گے جنہیں اگر تم دیکھ لو تم ان کا انکار کر دو تم ان کو نہیں مانو گے یہ کام تو پیغمبر السلام نے کیا ہی نہیں ہم سے کروایا ہی نہیں اس کی ایک مثال سورن دار میں چھوٹا سا بات ہے کی مسجد میں کچھ لوگ ہلکا لگا کر بیٹھے ہوئے اب وہ سکشے بھی ان کا عمل دیکھا کہ وہ ہلکے کے افراد ہیں سو دو سو جتنے بھی ایک ان کا امیر ہے اور وہ ان سے اجتماعی ذکر کروا ہیں سامنے کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب سفر رہا سو دفعہ سبحان اللہ کرو تو لوگ ان کیلکریوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ذکر شروع کر دیتے اجتماعی طور پھر وہ کہتا ہے کب میں لوگ رہا اب سو دفعہ اللہ اکبر کہو ہم نے حملے سے رہا سو دفعہ لا الہ الا اللہ کہو احمد روفیہ رہا سو دفعہ الحمد للہ کہو اب لوگ کہہ رہے ہیں اجتماعی طور پر یہ کام ہو رہا ہے اب وہ مسافر ہی نبیر السلام کے اور صحابی عبد المسعود ربی اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مسجد میں ایک کام ہو رہا ہے جو آج سے قبل دیکھا نہیں گیا آپ آئے وہ دیکھیں رہنمائی فرمائے وہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے تھوڑا نبی السلام اسلام یہ صحابی فقیر امت نبی اسلام کے خاص شاگردوں نے تھا اب وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اور مدینے آ گیا چھ ہجری میں اسلام قبول کرنے کے کافی عرصہ تک کافی عرصہ بعد تک میں یہ سمجھتا رہا کہ نبی اسلام کے خاندان کا کوئی فرض ہے نبی اسلام کے ساتھ ساتھ میں ان کے لفظ صاحب القبور صاحب صاحب السواق صاحب الوسادہ نبی اسلام کے وضو کا پانی تیار کرتے آپ کے جوتے اٹھاتے آپ کو مسواک مہیا کرتے تکیا لے کر پھرتے کہ محمد الرسول اللہ ہم کہیں بیٹھے تو آپ کو تکیا دو یہ راحت کا انتظام کرو تو ان سے کہا کہ آپ دیکھیں یہ کام کیا ہے اب یہ صحابی اس مسجد میں آ گئے اور وہ ہلکا قائم ہے یہ سماعی ذکر ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو پریشان ہو رہے ذکر سارا درست ہے سبحان اللہ الحمد للہ لا اللہ اللہ اکبر یہ چاروں کرنے سارے ہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ افضل القلاد ہر یہ چاروں کرنے سب سے افضل ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ وسلم کا فرمان صوبوں لائن سبحان اللہ للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر خیر لی مما طلعت علیہ الشمس اگر میں ایک دفعہ یہ کلمات کہہ دوں سبحان اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اکبر ایک دفعہ کہہ دوں تو یہ میرے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جہاں جہاں تک سورج کی دھوپ جاتی یعنی پوری کائنات سے بہتر ان کرموں کو بڑا سوال بڑی فضیلت ہے لیکن سوال اس طریقے کا ہے کہ اجتماعی حلقہ یہ کہاں سے لے لیا گیا جب یہ لوگ اپنے عمل سے فارغ ہوئے تو نبی اسلام کے اس عظیم صحابی نے فرمایا لقد جی تم بل اپنے ظلم تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بلح کو جاری کیا یعنی یہ ظلم ہے آپ نے فرمایا کہ بھائی نبی اسلام کے جوتے موجود ہیں آپ کا لباس مبارک موجود ہے ماں اثر ایک اثر اے قوم تم کتنی جلدی برباد ہو گئے وہ لوگ کو بینک لوٹ رہے تھے کسی پٹرول پمپ پر ڈاکہ مار رہے تھے وہ تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے مگر صحابی کیا فرما رہے ماں اثر ہر ایک کہ تم کتنی جلدی برباد ہو گئے اور ساتھ ہی کیا فرمایا کہ اردو کو اللہ تم شہی یہ جو کینکریوں پر اللہ کا ذکر گر رہے اس سے بہتر یہ ہے کہ جا کر بنا کرو ایک دو چار دس بیس بنا کرو اور وہ آ کر گنو کہ میں نے فلاں گنا کیا فلاں گنا کیا فلاں گنا یہ اس سے بہتر یہ صحابی کا کلاس کیوں یہ اس سے بہتر کیوں ہے اس لیے کہ اگر گناہ کرو گے اور وہ آ کر شمار کرو گے تو کم از کم وہ گناہ تو نکل جائیں گے لیکن نیکیاں برباد نہیں ہوں گی گنا کرنے سے گناہ کا فوج تو ہوتا ہے لیکن تمہاری نمازیں تمہارے حج تمہارے روزے یہ برباد نہیں ہوتے مگر ایک کے عمل سے نیکیاں بھی برباد ہو جاتی حج زکاتے روزے عمرے سجدے فرائض نوافل یہ سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں کے سے صحابی کیا فرما رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے تم گناہ کرو اور وہ شمار کرو اور آگے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ دو باتوں میں سے ایک کا اقرار کرو ایک کا اقرار کرو یا تو یہ کہ چونکہ جو یہ اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا یا تو اقرار کر لو کہ تم اللہ کے پیغمبر اور صحابہ سے آگے بڑھ گئے انہیں بھی پیچھے چھوڑ گئے کہ جو نیکی انہیں سجائی نہیں دی وہ تمہیں مل گئی تم تک پہنچ گئی تو پھر اس حقیقت کو مانو پھر کہ تم صحابہ کرام کو پیچھے چھوڑ گئے نبی اسلام سے آگے بڑھ گئے اگر ہمت ہے تو کہ ہوئی مگر یہ نہیں کہہ سکتے تو پھر دوسری حقیقت تمہیں ماننی پڑے گی کیا وہ ذرا تمہیں سوائے سویر کہ تم پرلے درجے کی گمراہ ہو چکے گمراہی تو ہے اللہ تر فرما ہے کہ رات فرمے ہو بے عید اور رسول اس کے دو میں نے کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو تم آگے بڑھ چکے کہ جو کام الانبیاء نے نہیں کیا وہ تم کر رہے آگے بڑھ چکے دوسرا کرنا یہ اللہ دکم دے اللہ رسول ہے کہ اللہ اس کے رسول سے کسی کو آگے نہ بڑھاؤ اور لوگ یہ کر پیر و مرشد کا قول امام کا قول مشتحد کا قول اپنے فقیر کا قول اپنے شیخ کا قول اپنے مولوی کا قول حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں برادری کی بات کو نہیں چھوڑتے اللہ فرما رہے کہ اللہ اس کے رسول سے آگے کسی کو نہ بڑھاؤ ہمارے ان دو حقیقتوں میں سے کسی ایک کا اقرار کرنا پڑے گا یا تم صحاب محمد سے آگے بڑھ گئے سر اور یا پھر تم دھوا ہو چکے ان لوگوں نے کیا جواب دیا وہی جواب دیے جو ہر دن بھی دیتا ہے انہوں نے کہا کہ مارت میں علم خیر اے عبد اللہ آپ کیوں ناراض ہو رہے رہے ہیں ہم اچھا کام تو کر ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے مل کر اچھا کام تو ہو رہا ہے اور ہمارا ارادہ بھی نیک ہے نیت بھی نیک ہے اخلاص بھی ہے اچھا کام تو کر رہے یہ جو انہیں نصیر قبول نہیں آپ یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑے کہ کم من مسیم ان کم مری خیر مایوسیب ہو کتنے ہی لوگ ہیں جو اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں اچھے کام کی نیت کرتے ہیں لیکن اچھائی ان کو حاصل نہیں ہو سکتی کوئی نہ کوئی خرابی ہے کوئی نہ کوئی سر خرابی ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں ارادہ نیک ہوتے اور یہ کہتے اس میں کیا حرض ہے یہ کام ہونا چاہیے لیکن وہ کام نیک نہیں ہوتا ان کو نیکی حاصل نہیں ہوتی یہ کیا کہ مانچل پر اور وہ لوگ دوبارہ اسی روش پر قائم ہو گئے اور وہی ہلکا قائم ہے اجتماعی ذکر ہو رہا ہے اس حدیث کا ایک راوی ابو سلم ابن عبد الرحمان ابن آؤ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا اور ان سب کے چہرے میں پہچانتا تھا یوم اللہ روان ان میں سے بیشتر لوگ خوارش کے ساتھ شامل خارجیوں کے ساتھ برخ انسانی جب داخل ہوتی ہے بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی بڑھتی رہتی حتیٰ کے اس کی انتہا ہو جاتی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں ابھی تو نبیر اسلام کا پرواز ہے کہ ان نما حضرت سر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان سے توبہ کو چھپا لیا اس کا کیا معنی ہے کہ بکا کی انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی توبہ کی توفیق اسے کیسے ملے وہ تو اپنے کام کو لے کے سمجھتا ایک زانی پر اپنے گناہ کا احساس ہو سکتا ہے اسے وہ توبہ کر لے گا ایک چور کو چوری کی برائی کبھی نہ کبھی سمجھ میں آ جائے گی توبہ کر سکتا ہے لیکن فریش ہی جو اپنے عمل کو نیک سمجھتے اسے توبہ کی توفیق کہاں ملے گی آگے بڑھتا رہے گا اور آپ دیکھیں کہ ہدایت میں آئے دن اضافہ ہوتا رہتا ہے کل تک یہ دن بارہ وفاق کا دن تھا اب یہ عید نظر نبی بن گیا بڑے بڑے پکوان پکتے ہیں اور اب تو ساتھیوں نے بتایا کہ باقاعدہ اس دن نماز ہوتی عید کی نماز یہ بدت بڑھتی جا رہی ہے سنت جب سے چلی قیامت مطلب ایک ہی رہی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی نبی اسلام کی سنت ایک ہے بیت اللہ کا سوال جب سے شروع ہوا ایک ہی حقیقت ہے مروا کی صحیح وقوف عرفہ مینار مزرفہ کے اعمال ایک ہی سنت پر ہے لیکن براج ان میں تطور ہے تبدیلی رول افزو تبدیلی وہ تو بہتر سے بہتر اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ سمجھتا جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے اکثر یہ لوگ جنگ دہروان میں خوارج کی سب میں تھے اور صحابہ رسول اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پر تین پرسار خارجی بن چکے صحابہ گرام پر تین پرسار یہ بدعت کا انجام نبی اسلام کی حدیث کہ بعد کے جو دور جو جو آگے بڑھیں گے ان میں فتنے ہوں گے اور دین کے نام سے ایسے ایسے امور ہوں گے کہ تم ان کا انکار کرو کیونکہ نبیر اسلام کے دور کے یہ فوری فائد کی بات ہے فتنہ پیدا ہوا خواہش کا اور یہ ایک ایک نئی چیز ایک نیا مسئلہ جو لوگوں نے بنا لیا یہ فرق صرف اتنا ذکر ثابت ہے طریقہ ذکر بھی ذکر جہاں کوئی نئی چیز آ گئی بنت داخل ہو گئی اور وہ پوری عمل کو برباد کر گئی حالانکہ یہی عمل اگر سنت کے مطابق ہو تو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ چار کلمے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ بلّہ اکبر جب کوئی شخص کہتا ہے سیدھے عرش معلّہ پر پہنچ جاتے بلکہ فرمایا لہن نہ قدمی جیسے مکھیاں کئی ایک جگہ جمع ہو اور ان کی پنبناٹ سنائی دیتی ہے اس طرح ان کلموں کی گانٹس اللہ کے عرش میں سنائی دیتی فرشتے سنتے ہیں اور سن کر آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ چار کرنے فلا کے ہیں یہ فلاں بھیجے یہ فلاں پڑے اتنا سوال ہے یہی کرنے اگر ایک ایسے طریقے سے ادا ہوئے کہ طریقہ موجود ہے نیا ہے اللہ کے پیغمبر ثابت میں تو صحابی رسول کے بقول تم پرلے درجے کی گبراہ پرلے درجے کی گبراہ میرے دوست اور بھائی ہو مسلم کی حدیث یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ بہترین دور نبی اسلام کا صحابہ کے کا دور ہے جس دور میں کوئی تقریر نہیں تھی اور کوئی علماء کی پیر بھی نہیں تھی اور یہ سارے امور جو لوگ انجام دیتے ہیں ان کا تصور بھی نہیں تھا یہ دور خیر ہے اور اس کے فائد کے ادوار کو نبی اسلام نے فرمایا کہ نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے اور لوگ ان کو دین سمجھیں گے ان نماز سے اور توجہ سے کریں گے لیکن اگر تم ان کاموں کو دیکھو تم ان کا انکار کر دو یہ عید طرح نبی اسی قبیل سے ایک نیا مسئلہ ایک نئی اختراع جو کب سے شروع ہوئی کس نے شروع کی اور کیوں شروع کی کتب تاریخ آپ اٹھائیں تاریخ ابن خلقان ہے جب میں کی تاریخ ہے ابو شامہ ان سب نے اس کی جو ابتدا ہے وہ چار ہجری بیان چار چوتھی صدی بیان کی چوتھی صدی ہجری یعنی پیغمبر اسلام کے انتقال کے تقریباً ساڑھے تین سو یا پونے چار سو سال کے بعد مصر اور مغرب میں ایک خاندان کی حکومت رہی اور یہ حکومت کئی سال تک قائم رہی یہ فاطمی دور کہلاتا علاقہ فاطمی دور ابن مجھے سزا یہ اولاد تھی اور عبیدی کی نسبت سے یہ معروف ہے عبیدی اور یہ در حقیقت باطنی گروہ کے بانی اور خود بھی باطنی انہوں نے یہ نبی اسلام کے میلاد کے حوالے سے عید کا اہتمام کیا مختلف پکوان کو رواج دیا مختلف طریقے مختلف طریقہ ہے ذکر مختلف عبادات اور نوافل جاری کیے اور کروائے اس سے پہلے اس عمل کا کوئی تصور نہیں تھا کوئی وجود نہیں تھا یہاں پہ فاطمی سے یہ عمل ظاہر ہوا اور پھر یہ امت کے مختلف گروہ ہو گئے جن کو صحیح سنت کا فہم نہیں تھا پھیلتا گیا یہ فاطمی لوگ یہ جو خاندان عبید کا ادھر حقیقت بخور شیخ الاسلام کے مل افسد الناس اور مل اکثر الناس فاسق ترین لوگ بلکہ کافر ترین لوگ یہ مغالی میں یہود تھے یہودیوں مقصود ہوتی یہ وہ یہود انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے نسل کو تبدیل کیا اپنے آپ کو فاطمی کہتے یعنی فاطمہ طبی اللہ کی طرف اور اپنے آپ کو علی بن نبی طالم کی نسل سے ملایا کرتے تھے پہلے پہلے اقلی کی طرف منسوب ہوئے اپنے اصل نسل کو انہوں نے ختم کر کے اس نئے نسل کو اختیار کیا اور اس پر تمام مذاہب کے فقہا کے نقول موجود فقائے فقائے فقائے مالکیہ فقائے حملیہ احد الحدیث مور ان سب کی کتب میں عبید عید الفادی کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ انہوں نے کھلم کھلا نسل میں تبدیلی بلکہ دوسری تبدیلی کم کی جب یہ معامل میں آئے اور دیکھا کچھ راسری ہماری طرف مائل ہو چکے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے نہ سمجھوت دینے کی اور اپنے آپ کو محمد بن اسماعیل ابن جعفر صادق کی اولاد قرار دی اور راسری سمجھے کہ ٹھیک ان کی اولاد ہے اور یہ زیادہ قابل تعظیم ہے اور زیادہ قابل احترام ہے حالانکہ محمد ابن اسماعیل کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی اولاد نہیں تھی کوئی اولاد نہیں مگر جان کی بنا پر انہوں نے لوگوں کی اندر دیا اس طرح حاصل کی رسول اللہ کا رنان ہے کہ اللہ من غیر ابھی جو شخص اپنے حقیقی نسل کا انکار کر کے کسی اور نسل کو اختیار کر دے اصل باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ قرار دیتا ہے اصل نسل کو چھوڑ کر کسی اور نسل کی طرف منظور ہوتا ہے فرمایا کہ اس شخص پر دن رات اللہ کی لان سے برس یہ سبقہ مرون ہے اور اللہ کی ناک ہے یہ کردار ہے اور فاضل اور فاضل لوگ ہیں بلکہ من اکثر اچھا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے دیکھیں اسلام کو مٹانے کے دو طریقے ہیں فرقے کی شاخیں بنی اسماعیلی پیدا ہوئے اور کرامتا کا گروہ پیدا ہوا فرقے کی کیا ہے ان کو فردے کیوں کہتے ہیں ان کا ظاہر اسلام کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کا باطن اسلام کے خلاف ہوتا ہے ان کو بادل اس لیے کہا گیا کہ ان کے ظاہر کو نہ دیکھو ان کے باطن سے ہوشیار ہو جاؤ چکندے ہو جاؤ یہ اپنے باطن کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچائیں گے چنانچہ اہل اہل بادل کی اور یہود کی خاص طور پہ یہ سوچ ہے ان کی یہ فکر ہے اسلام کے خلاف اگر کام کرنا ہے تو اسلام میں نئی نئی چیزیں داخل کر اس سے اسلام کا ہولیا فخ ہو جائے یہ بات جانتے ہیں کہ مسلمان جب تک صحیح اسلام پر قائم ہے اس وقت تک کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اسلام ان کی روحانی طاقت ہے توحید ان کی روحانی قوت ہے پیغمبر اسلام کی خالص اتباع یہ ان کی عظمت ہے اور اگر اس عظمت کو ختم کرنا ہے اس قوت کو ختم کرنا ہے اس طاقت کو بکھیرنا ہے تو پھر اصل دین ان سے دور کرو اور مشہور قسم کے دین کو اس میں داخل کرو اللہ پاک کیا فرماتا ہے ولو انهم فعلوا ما يعلون به لكان خير الله واشد تثبيتا فاذا لهديناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما اگر تم لوگ صرف وہ کام کرو جو میرا پیغمبر کرتا ہے ان کی طرح کی نمازیں ہو ان کی طرح کے روزے ہو کوئی عقیدہ ہو کوئی فنج ہو کوئی خلق ہو کوئی طریقہ حج ہو کوئی طریقہ اگر تم خوب ہو وہی کام کرتے رہو جو رفی نمبر کرتا ہے کہ تم کو کرنے کا حکم دیتا ہے تو میں تمہیں چار دین سے دوں گا لکانہ خیر اللہ ہوں ہر قسم کی خیر دے دوں گا اور شدت حدیف ہے دشمن کے مقابلے میں طاقت دے دوں گا تمہیں ثابت قدمی دوں گا نبی اسلام کی حدیث ہے نہیں یو اللہ اتنا عشرہ الفل کنیا دوں اتنا صبر و صدق ہوں میری امت اگر بارہ ہزار ہو پورا عالم کفر مل جائے یہ کیا امریکہ اور کیا روس پورا عالم کفر مل جائے تو ان بارہ ہزار افراد کا کچھ نہیں بگاڑ سکے لیکن دو صدر وہ بارہ ہزار افراد صبر کرنے والے اور سچے صبر کرنے والے ہو اور سچے ہو صبر کے تین محل ایک ہے سبر ہے بندہ صبر کرے پیغمبر اسلام کی پوری اطاعت کر کے دوسرا صبر صبر کرے ہر گناہ سے بچ کر اور تیسرا صبر اللہ اللہ اللہ اخبار جو کی تقریر میں کسی انسان کے بارے میں مشکلات کے فیصلے ہیں تکالیف کے فیصلے ہیں بیماریاں دکھ درد وفیات عزیزوں کا بچڑ جانا کاروباری نقصان ان پر صبر کرے یہ صبر ہے اور سب کو سچے ہو عقیدے کے توحید کے پیغمبر اسلام کی اطلاع کے پیغمبر اسلام کی محبت کے اور اس دین پر پوری طرح عمل کے اگر سچے ہو صرف بارہ ہزار ہو دشمن چاہے لاکھوں اور کروڑوں ہو ہر قسم کے وسائل سے مالا مال ہو لیکن وہ بارہ ہزار افراد کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ہمارے کچھ ساتھی انڈیا کے بتاتے ہیں کہ کسی نے اندرا گاندھی سے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد ایک ارب سے بڑھ چکی تشویش کی بات کہاں کوئی پرواہ نہیں ایک ارب ہوتے ہیں دو ارب ہوتے ہیں کوئی پرواہ نہیں بس یہ کوشش کرو کہ یہ تین سو تیرہ نہ ہو ایک ارب ہونے دو دو ارب ہونے دو کوشش یہ کرو کہ یہ تین سو تیرہ نہ ہو تین سو تیرہ اگر یہ ہو گئے کفر کی سنچیا بھی کرے آگے کفر اس بات کو جانتا ہے کہ جب مسلمان جب تک سچے دین پر قائم ہو قرآن کہہ رہے بولو اللہ فائلو مایو ادھورا بھی لگانا غیر اللہ اگر یہ صرف وہ کام کرتے رہے جو پیغمبر اسلام کو دیتے ہیں جو پیغمبر اسلام کرتے ہیں پوری طرح سنت کے ساتھ تبصر کو ہر قسم کی خیر ہوگا دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی اور طاقت ایسی طاقت کہ صرف روڑ میں وزیر بشار ہمارا دشمن اگر ہم سے ایک مہینے کی مسافت کے فاصلے پر ہو اتنی دوری پر بھی وہ ہمارے خوف سے ہر کاپے گا اس کر ہمارا روب قائم ہوگا ہمارا ترجمہ قائم ہوگا ہماری حمت قائم ہوگا یہ پیغمبر اسلام کیا ہے یہ کس میں بنیاد ہے یہ بنیاد صحیح دین ہے خالص و ہے اور سچی امام الانبیاء کی قائد ہے اور آپ کی محبت ہے اور چوتھی تیسری نعمت یہ ہے کہ اپنی حجر عظیم دوں گا اور چوتھی یہ کہ سرات مستقیم پر قائم رکھوں گا اور اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی اور راستے کو اپناؤ گے تو کتاب و سنت سے دور ہو جاؤ گے اور دین سے دور ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری بربادی تو یہ فادلی لوگ ہو تھا انہوں نے عید النبی کو مسلمانوں کی صفوں میں داخل کرنے کی کوشش کی محمد کے نام پر اس کے رسول کے نام پر حالانکہ یہ کام ایسا ہے کہ پیغمبر اسلام نے نہیں کیا اور افار نے نہیں کیا صحابہ کرام نے نہیں کیا نے نہیں کیا ثابت ہی نہیں تقریباً چار صدیوں سے یہ چیز داخل کی گئی کیونکہ جب بدعات کسی قوم میں آتی ہے تو اس کے مقابلے کی سنتیں مسروخ ہو جاتی ابن عباس کا قول ہے کہ مایا سی عام سنا کر وہاں سوی ہے ہے سنت کہ جو جو یہ زمانہ گزر نہ جائے گا ایک سال کے بعد دوسرا سال تیسرے دوسرے سال کے بعد تیسرا سال دوسرے دور گزرے گا تو لوگ ایک بلٹ کو جاری کریں گے اور اس کے مقابلے میں ایک سنت کو ختم کر دیں گے یہ بات موجود انہیں کو اپنانے کا سنت نقصان ہو جاتی ہے اور سنت کو اپنانے کا یہ المیہ ہے کہ بدعت رواج پا جاتی میں رمضان کی ایک مثال دیتا ہوں رمضان میں شہری کی آزاد پیغمبر اسلام کی سنت بلکہ پورا سال ہے اور اگر شہری کی آزاد کہیں ہوتی ہے لوگوں کو اٹھانے کے اٹھو سفر پڑھ لو مطر نہیں پڑا فطر پڑھ لو شہری تناول کر لو روزے کی تیاری کر لو اصل حدیث کی مساجد سے شہری کی رائے اگر کہیں ہوتی ہے تو محلے کے لوگ کتنا اچھا کرتے ہیں حالانکہ پیغمبر اسلام کی سنت سنت کے ساتھ یہ استحدا سنت کا انکار جھگڑے ہوتے ہیں عدالتوں میں کیس چلتے گرفتاری اثر ہوتی یہ شاخ عجیب ایک المیہ امام مجا کے سنت لیکن سنت کے ساتھ یہ استحدا یہ مکان لوگ کہتے ہیں ہمارے روزے خراب ہو ہماری نیندیں خراب ہو حالانکہ یہ پیارے میں کی سنت اب اس کا عربیہ کیا ہے جب کا سنت کا انکار کرو گے تو اس کے بے مقابل اللہ رب العزت تمہیں انتہائی گندگیوں اور نجاستوں میں پھینک دے گا اب گلی گلی محلہ محلہ مراسی اور ہیں شہری کے موقع پر ہاتھوں میں ڈھول ہوتے ہیں سرنگیاں ہوتی ہیں موسیقی کے آلات ہوتے ہیں ڈھول ہیں اور سرنگیاں بچتی ہیں موسیقی بچتی ہے اس انتہائی مقدس وقت میں جبکہ اللہ کو عزت آسمان اپر پر ہے اور لوگوں کو پکارتا ہے کہ مجھ سے مانگو شفا طلب کرو موقع پر ہم سپورٹ کر دیے گئے ان پانڈو اور مراسیوں کے ان سنت کا استحصال اور اس کے مقابلے میں یہ نحوس سے یہ خلاف سے اور یہ لحاظ سے ہم قوم خوش خوش ہیں انہیں کوئی نہیں ڈھونڈتا ان کو ایزی دیتے ہیں ان کو وظیفہ دیتے ہیں کہ شاہراہ بڑا اچھا کام تم نے کیا یہ ڈھونڈ پیٹنے والے جو شیطان کی آواز لے کر اس مبارک موقع پر گھوم رہے اس پر کوئی انکار نہیں کر پاتے یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے میرے دوست اور بھائیوں سنت کا استحال ہوگا تو اس کے مقابل بجن تمہارے سروں پر مسلط ہو جائے گی اور بجن کو جاری کرو گے تو اس کے مقابل سنت تم سے رسد ہو جائے گی تو یہ بات میں ان کا یہ خارش تھی کہ دین کو مسق کرو اور دین کا نام لے کر ایسے ایسے مسائل دین میں شامل کرو جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو اور لوگ وجہ محمد جذبات میں آ کر ان کو قبول کریں نتیجہ یہ کہ صحیح دین ان سے رسل ہو جائے گا غلط دین ان کے ہاتھوں میں آ جائے گا اور غلط دین ان کی کمزوری ہے صحیح دین ان کی طاقت یہ مقصد تھا یہود کا ان فاضلین کا اور ان فاضلین کا ہم یہ فضر سال بسال نہ صرف یہ کہ قائم ہے بلکہ بڑھتی جا رہے اور ترقی ہوتی جا رہی حالانکہ یہ نبی اسلام کے دور میں یہ عمل نہیں تھا اور پیغمبر اسلام کا فرمان ہے اور امور شاہ سب سے بہترین جو عمل ہے وہ وہ عمل ہے جو نیا لیکن عمل امبیا نے نہیں کیا اللہ پاک کیا فرماتا ہے ارے یوم یوں تو رقم دین رکھوں بس من تو نہیں کم نہیں وہ رقم الاسلام اسلام کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا وہ جو ہے ایک نعمت اور اپنی نئے تم پر تمام کر دی دین مکمل کر دیا اور نعمت تمام کر دی کیا مانا اس کا نعمت تمام کر دی کیا مانا یعنی دین ایک نعمت ہے اسے ہم نے پورا کر دیا نعمت پوری ہو چکی اب جب نعمت مکمل ہو چکی تو اس کے بعد اگر کوئی نئی چیز آئے گی اسے نعمت کہا جا سکے گا رحمت ہو سکتی ہے تو اللہ پاک کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم نے رحمت اور نعمت کو آج پورا کر دیا اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی نئی چیز ہو وہ نعمت نہیں ہو سکتی نعمت کا الٹ زحمت ہو سکتی ہے نعمت ہو سکتی ہے نعمت نہیں ہو سکتی کیونکہ نعمت اللہ نے پوری کر دی اللہ نے نعمت پوری کر دی محمد رسول اللہ کی نعمت آپ کی سنت اللہ کی نعمت جو پوری ہو چکی اب کوئی نئی چیز آئے نعمت نہیں ہو سکتی اللہ نے جب دین مکمل کر دیا تو ایک مکمل چیز میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں وہ کسی اضافے کی مکمل نہیں انسان ایک مکمل بنا ہوا ہے اس میں ایک سوئی گوپ دو سوئی داخل کر دو اس کو برداشت کر سکے گا برداشت نہیں کر سکے گا یہ دین مکمل ہے اور مکمل دین مکمل چیز کسی اضافے کی متحمل نہیں ہوتی دین مکمل ہو چکا امام مالک رحم اللہ فرمایا کرتے میں صلاح کے اسلام بنا حسن فقط سام محمد خان اور وشواس کہ جو شخص اسلام میں کسی نئے طریقے کو جاری کرے کوئی نیا عمل جاری کرے اور سمجھے کا اچھا کام ہے اچھا ہی تو ہے اس میں کیا حرج ہے یہ سب سے بڑی حجت ہے اہل کی کہ اس میں کیا حرج اچھا کام تو ہے بھائی اگر خالص دین کا شوق ہو تو کوئی نیا جو کام جو بھی لیا ہوگا وہ اچھا نہیں ہو سکتا آپ کے بیچ میں کیا حرج ہے میرا جواب اس میں حرج یہ ہے کہ یہ ہمارے پیارے پیغمبر نے نہیں کیا یہ حرج ہے عمل سارے وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے کیا ہو یہ آپ نے حکم دیا ہو یہ آپ کے سامنے صحابہ نے کیا ہو اور جو کام تم کر رہے ہو اچھا سمجھ کر اور یہ کہ اس میں کیا حرج ہے یہ ہے یہ پیارے پیغمبر نے نہیں کیا اس سے بڑا کیا گناہ ہو کہ جو کام پیغمبر اسلام نے نہیں کیا اسے ہم نیکی سمجھے پر اختیار کریں کوئی اللہ کے پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش کر جو شخص کو نیا طریقہ جاری کرے اسے اچھا سمجھے تو وہ اللہ پر عزت کے تقبیر دین کے دعوے پر اللہ پاک تو فرما رہے کہ ہم نے دین مکمل کر دی اور وہ اس پر پیر سے نہیں کر رہے اللہ کے اس فرمان کو مشہور قرار دیا اور یہاں پر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دین تو مکمل اللہ نے کر دیا اپنے پیارے پیغمبر کو دے دیا لیکن نعوذ باللہ فما نعوذ باللہ فما نعوذ باللہ پیغمبر اسلام نے پورے دین کو پہنچانے میں خیال سے کام دیا پورا دین نہیں پہنچا یہ ہے بہت بڑی خلاصت ہے اللہ کے بندوں بہت بڑی خلاصت اور کامیابی کا راستہ محمد رسول اللہ کی اتباع کا راستہ ابھی داؤ صاحب رہے تھے کہ لوگ جو سب سے بڑی حجت پیش کرتے ہیں وہ اس کے مستفا کی پیش کرتے ہیں کہ یہ نبی اسلام سے محمد کی نشانی اس مصطفیٰ مستفا کیا ہے میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ یہ لفظ عشق یہ کوئی دینی لفظ نہیں کتاب و سنت میں یہ لفظ کہیں محبت کے معنی میں استعمال نہیں اس لفظ کا استعمال نہ قرآن میں ہے نہ حدیث اور یہ کتنی افسوسناک حقیقت ہے کہ پانچ لوگوں کے پورے مذہب کا لفظ عشق ہے لیکن ایسا لفظ جو کتاب و سننے سے ثابت ہی نہیں جیسے کچھ لوگوں نے لفظ تقریر اختیار کر لی ہم مقلد ہیں لفظ تقریر نہ کہیں قرآن میں ہے نہ کہیں حدیث میں اور ایک ایسے لفظ پورے دین کی بنیاد قائم کر دی جو کتاب و سنت سے ثابت ہے صوفیہ نے تسمت یا طریقت کی صلاحیت اس طرح کی طریقت یا تصوت اور اس لفظ پر اپنے پورے مذہب کی عمارت کھڑی کر دی حالانکہ لفظ تصلو لفظ قرآن اس میں اس معنی میں کئی سارے دی کئی استعمال نہیں ہوئے ایک ایسا لفظ جو کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں ان الفاظ پر لوگوں نے اپنے پورے پورے دین اور پورے پورے غرب اور پورے پورے عقید اور عمل کی بنیادیں کھڑی کر دی عمارتیں کھڑی کر دی کیسی ایسی ہمارا مرحلہ اطاعت ہے اجتماع ہے اطاعت رسول اجتماع رسول اٹھاؤ قرآن حدیث آپ کو جا بجا لفظ میں رکھنے ثابت ہے اور اگر لوگوں کی کتابیں آپ دیکھیں تو عشق آپ کو ملے گا ہمارا جنون پاگل پن مجھے فرانس سے عشق ہو گیا ایسا عشق کہ پاگل پن کے اس کے پیچھے میں دیوانہ ہو گیا شریعت ہم کو دیوانگی اور جنون اور پاگل پن کی دعوت نہیں دیتا اور حال ہی سبھی لی آج وہ رمضان آپ شریعت ہے بصیرت کی دعوت بصیرت کے ساتھ کام کرو دلیل کے ساتھ کام کرو اور یہ مصیبت اللہ کی وحی سے حاصل ہوتی یہ یقین اللہ کی وحی سے پیدا ہوتا دین جنور کی دعوت نہیں دیتا پاگل بڑی کی دعوت نہیں دیتا اس لیے جو لوگ اس فکر کے حامل ہیں وہ جنون اور صحیح جو بصیرت ہے اس میں تمین کرنے کے ہے اب آج عالم یہ ہے کہ ایک شخص ننگا بیٹھا ہو اور گلے میں سنگلوں کا ڈھیر آس پاس کتے گھوم رہے ہیں بلیاں گھوم رہی ہیں خلاسوں کے ڈھیر لگے ہوئے اور یہ کہتے یہ بڑا پہنچا ہوا ہے بڑا پہنچا مشکل گزرا ہے اس کے بعد جاتے ہیں اور گاڑیاں کھا کر کہ جتنی گاڑیاں دے گا اتنی برکت ہو اور جتنی فوج خالی ہوگی اتنی بڑی برکت ہو کیا یہ تین جنون کا نام ہے پیغمبر اسلام کے دور میں اس کی مثال ہے یہ ولایت ہے اللہ کا بھڑتا ہے کہ بری وہ ہے سے بڑھ کر ماں باپ سے بڑھ کر حد تک اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر سے پیار ہو اور محبت ایسی محبت ہوگی تو ایمان قائم ہے ورنہ ختم یہ محبت فرض ہے یہ دین کے ارکان میں سے شری فریدہ ہے اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہوتا اب دوسری بات یہ کہ جب یہ محبت عبادت ہے کیونکہ شریعت اس کا اجر بھی بیان کرتی ہے اس کا ثواب بھی بیان کرتی ہے ایک اجر تو یہ کہ جو اللہ کے پیغمبر سے سب سے بڑھ کر محبت کرے گا وہ مومن ہے دوسرا صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ سراف من کن بجت اب ہند حلامت ایمان کہ تین چیزیں جس شخص میں آ گئی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پائی کا و سواب اس نے ایمان کی مٹھاس کو پالی پہلی چیز کیا ہے اللہ رسول ہو اور حق میرا سوال ہو کہ اللہ رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے یہ حرارت ہے یہ قادر کا ہے ایک اور حدیث میں کا سوال مذکور ہے نبی اسلام کا فرمان ہے اللہ اللہ کی لا تتخذوهم من بعد کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا میرے صحابہ پر تانا دہی نہ نہ کرنا کرنا انہیں ہمارا حبا حبا ہوں ہوں بھی جس شخص نے میرے صحابہ سے محبت کی تو اس لیے کی کہ اس کو مجھ سے محبت ہمارا حبا نہیں دی حب اللہ اور جس شخص نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی یہ محبت کا سوال ہے جس چیز کا شریک امر ہو اور ثواب ہو وہ عبادت پیغمبر اسلام کی محبت شریف فریضہ ہے شریح امر ہے اس کا ثواب جا بجا مضبوط ہے تو پھر یہ عبادت ہے جب یہ عبادت ہے تو عبادت کے بارے میں یہ قاعدہ نوٹ کر لو عبادت کا طریقہ کسی کی اختراع سے نہیں بنتا عبادت اور اس کا طریقہ ثابت ہوتا ہے کتاب و سنت کی طریقے سے پھر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کے پیغمبر سے محبت نہیں کر رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں یہ جلوس اور یہ عرض اور یہ میلے اور یہ پکوان اور اور یہ یہ کھانا پینا اور یہ سوالیاں اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کے پیغمبر کی محبت میں کر رہا ہوں میرے بھائی محمد شریف عیدہ ہے محبت کا جو ثواب ہے یہ عبادت ہے اور عبادت میں کسی انسان کی ساتھی مرضی کو کوئی دخل ایک بڑے پیر ہیں ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ اسی چیز کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آخر یہ جو اللہ کے سے محبت کے اظہار کے طریقے ہیں ان کی تم مخالفت کیوں کرتے انہوں نے مثال دی کہ ان کی زمین کہ ایک شخص کے بچے سے پیار ہے اور ہر شخص کے پیار کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں کہ بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے کہ بچے کے ماتھے کو چومتے کہ بچے کے رخسار کو موسا دیتے بچے کے ہونٹوں کو چوم کر ارے قبضہ طریقہ تو طریقے کو اپنانے میں اس میں کیا ہے میں نے عرض کیا کہ بچے کے خیال اور بچے کی محبت اور انبیاء کے ایمان کی محبت دونوں کی ایک ہی مثال ہے دونوں کو ایک مثال میں کرتے ہو ایک ہی طرح ہے دونوں کا نہیں پیغمبر اسلام کی محبت ایک عبادت اور اور عبادت کسی کی مرضی سے ثابت نہیں ہوتا طریقہ عبادت کے لیے دلیل چاہیے کتاب و سندر تو پھر دلیل پیش کرو پیغمبر اسلام کے دور میں یہ جلوس ان کا انعقاد ہوا ہو ملاپ کی محفلیں قائم ہوئی ہو کچھ دلیل پیش کرو ایسی کوئی دلیل کو ہلکا ذکر رکھا ہو اور اب تو ذکر مصطفیٰ کی سنا بھی ہے حالانکہ ذکر ایک عبادت ہے اور عبادت اللہ کی اللہ کا ذکر ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ اللہ کے ذکر کے ساتھ شامل کر دیا گیا شرک نہیں تو اور کیا ہے یہ محبت جو ہے یہ ایک شری فریض ہے یہ کیسے کریں گے جیسے شریعت چاہتی شریعت کیا چاہتی شریعت کہتی ہے کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی مظہر ہے ایک ہی سبوت ہے اس کی ایک ہی کسوٹی ہے ایک ہی معیار ہے کیا جو قرآن نے پیش کیا دن کو تم کو ہر اللہ کا پیار چاہتے ہو اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو میرے یعنی شریعت سے محبت یہ ایک کسوٹی ہے اور وہ اللہ کے دلندر کی اطاعت ہے اللہ کے دلندر کی ہے اظہار محبت میں خود صاحب کا طریقہ یہ بنا ہے ورنہ محبت کرنے والے بہت ہیں عیسائیوں نے عیسائی علیہ السلام سے محبت کی بڑی محبت کی اس لیے محبت کی کہ محبت میں آ کر ان کے تین گروہ بنے ایک گروہ نے کہا کہ عیسا اللہ کا بیٹا ہے یہ سب باتیں محبت میں ہو رہی مانو پھر مانو پھر اس بات کو محمد میں ہی باتیں ہو رہی آرام سے نہیں ہو رہی اس لیے محبت کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دے ایک گروہ نے کہا کہ نہیں یہ خود اللہ ہے مانو اس کی سب محبت میں ہو رہے ایک انہوں نے کہا کہ پورا علاقہ ایک سال کرسمس ڈے پچیس دسمبر عیسائیوں کا دن ہے اس میں وہ اپنا تہوار مناتے ہیں ان کے ساتھ مل جاؤ پھر وہ اللہ کے پیغمبر تھے ان کو لانا فرض ہے اظہار محبت کے طریقہ عیسائی بن جاؤ پھر ان کے ساتھ بیٹھ ان کے گرجوں میں جاؤ اس تہوار کو بناؤ ساتھ مل کر سب محبت میں ہو رہے نہیں یہاں آپ فوراً کہیں گے کہ یہ اظہار محبت کا طریقہ غلط ہے تو بھائی پھر طریقہ صحیح کیا ہے نیا طریقہ یا آپ کا طریقہ یا گلا کا طریقہ یا احمد کا طریقہ اس کا طریقہ صحیح پھر طریقے کو بہت لوگ پیش کریں گے ہر طریقے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جس سے کوئی اختلاف نہیں اور وہ طریقہ وہ ہے جماعت رکھے کیا کر تم محبت چاہتے ہو اس محبت کا اگلے ثبوت میری اتباع ہے جس قدر اتباع کرتے جاؤ گے اس قدر محبت بڑھتی ہے ان المحیبہ میں یو کو مزید ہوں محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار پر اس تمہیں رحبہ ہوں سے چلے ہو اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہو اور اللہ کی لاپروانی کرتے ہو بڑی بری بات ہے سب کو سادت سادت اللہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہو تم اللہ کی اطاعت کرو گے کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہے تو محبت کا ایک ہی بہن ہے اور وہ اطاعت ہے اجتماع ہے اگر محبت کرنا چاہتے ہو اجتماع کرو اراق کرو کیسے کہ میرا عقیدہ بالکل وہ ہو جو اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا اور پیش کی اب عقیدے میں شرک اور زیادہ محمد کا محمد کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو کیسے جیسے اللہ کے پیغمبر نے پڑھے لیکن نماز پڑھنی ہے کیسے جیسے مولوی نے سکھائی جیسے باپ پڑھتا ہے جیسے امام کی طرف سے آئی جیسے پھر مرشد نے پڑھی اور طریقہ نماز میں اتباع اپنے پیر و مرشد کی اپنے ایمان کی دعویٰ کہاں صحیح ہوگا اگر دعویٰ محمد سچا ہے تو نماز پڑھو بالکل ویسی جیسی پیارے پڑھی کوئی فرق نہ تیسری شرح دئی محمد کا تو ہو صحابہ کی جماعت نبی اسلام کے پاس آئی اور کہا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے ہم چاہتے ہیں کہ محمد دلوں میں چھپی ہوئی نہ ہو ظاہر نظر آئے آگے سمے چلے کس کو کتنی محبت اس محبت کی ظاہری کی سوچی کیا ہے ظاہری رازت کیا ہے سوال بڑا رہا بڑا وقیر سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں جواب تو اللہ دے گا تو بتاؤں گا ان لفاقی یوں ہے ہمارے پیارے پیغمبر دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولے اللہ کی بڑی خدمت تو ضرورت ہماری ہے ہم دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے جو چاہے بولتے جائیں جس کو چاہے دین بنائے جس کو چاہے دین سے خارج کرے جس مسئلے کو چاہے سنت بنا دے جس سنت کو چاہے دین میں داخل کر دے جو چاہے کر دے مگر اتنا یہ محتاط معاملہ ہے کہ ہمارا اپنے اندر بھی اپنی خواہش سے نہیں بولتا جب بھی بولتا ہے اللہ کی بھائی سے بولتا اللہ کی بھائی فوراً آ گئی کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اس کی ظاہری کی چاہیے اس کو پرکھنے کا ظاہری معیار چاہیے تو ان کو کہہ دو کہ تم کو ہندو رہو اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو اور طلبگار ہو تو اس کی ظاہری کی ظاہری علامت ظاہری میزان یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کی اتباع کر محبت فرض ہے اور طریقہ محبت یہ ہے کہ ہر قول و عمل میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع یہ ہمارا طریقے آپ نے اپنا لیے ان میں سے کوئی چیز اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ثابت ہے تو یہ ہے کہ ہر نئی چیز ملے ہر ملن گمراہی ہر گمراہی جہنم کی کی ہے جہنم کا آدھار پیغمبر اسلام کے دور میں محبت کے کیا مظاہر تھے محمد میرے ابن اسلم بدر کے میدان میں کیا فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسا نہیں ہم آپ کی امت ہے نقاط روانی یمین گے سارے وہ تک تم ہم اس جنگ بدل میں لڑائی کریں گے آپ کے دائیں آئے آگے پیچھے اور جہاں آپ کے پسینے کا کتنا گرے کر آپ نے گرے کے کٹوا کر بہا دے کتنی محبت پھر کو فرماتے ہیں کاش یہ جملہ زندگی کا ساری نیکیاں لے لے یہ جملہ مجھے دے دے کتنی محبت بورا آپ کو یاد نہیں جنگی جس کا شوہر بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گیا اور باپ بھی شہید ہو گیا وہ میدان فضا کی طرف بھاگ رہی شیطان نے کہ اللہ کے دن پر شہید کر دیے گئے بے اقرار ہو کر دور یہ محبت نہیں بے اقرار ہو کے دوڑ انہوں ابن کبھی نے کہا تھا کہ ان قتل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے محمد کو قتل کر دینا ہوتا میں نے ان کو شہید کر قتل کر ہم سوارے کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے محمد زندہ ہے پوچھ رہے بار بار پوچھ ہم نے قتل کر دیا جناب عمر نے جب کہا کہ زندہ ہے تمہارے کی کے لیے تو ابن ابو سفیان نے کہا کہ تمہاری تمہاری بات ابن قمیہ کی بہسبت زیادہ سچی ابھی عورت بھاگ رہی فوج تک پہنچ چکی تھی لوگوں نے بتایا کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا کہا مجھے اپنے بھائی کی خبر کی فکر نہیں مجھے اللہ کے نلمبر کی فکر شوہر کی خبر دی گئی باپ کی خبر دی گئی کوئی پرواہ نہیں مجھے بتاؤ اللہ کے نلمبر کا کیا ہے بتایا گیا کہ اللہ کے نمبر زندہ ہے بخیریت ہے تو پھر بھی چین نہ آیا اپنی آنکھوں سے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا تو کہا کہ کلو مصیبت آپ کو دیکھ لیا ہر دکھ بھول گیا نہ باپ کا نہ خامن کا نہ بھائی کا کوئی دکھ نہیں آپ کو دیکھ لیا سب بھول گیا یہ محبت کے سزا ہے ایک عورت اللہ کے پیغمبر کے انتقال کے بعد روز پیارے پھر عمر کا دیدار مجھے حاصل ہو جائے کاش مجھے آ کر بتایا جائے یہ محبت کی مزاح ہے اب ان کے صدیق کو اللہ کے طرف محبت نہیں محبت تھی سارے صحابہ کو تھی اگر یہ کام محبت ہے تو پھر یہ یہ کام صحابہ کے بس میں کیوں رہا اگر یہ کام نہ کرنے کی طرف آدمی حمیز اللہ کے پیغمبر کے گستاخ ہے تو صحابہ کے بارے میں کیا رہے اور ظاہر ہے کہ قرون اولا جو صحابہ کا دور تابعین کا دور یہ قرون خیر جو جو چیز اس دور میں موجود تھی وہ دین ہے اور جو چیز اس دور میں نہیں تھی وہ غیر دینی ہے چاہے وہ آج سونے اور چاندی کی چل تو محمد کی اساس پر جو بات کی جا رہی ہے یہ بات شریف مثال میں غلط محمد ایک شریف ریوا ہے اور ایک عبادت ہے اور عبادت طریقے میں کسی انسان کو اپنی مرضی کا کوئی عمل دخل عبادت اور عبادت کا طریقہ اس پیغمبر اللہ محبت فرم ہے طریقہ محبت خود اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا کہ میری کر جو جو اس دین پر چلے گا میرے طریقے کو اپنائے گا اس کی محبت مجھ سے بڑھتی جائے گی کیونکہ میری لاپرواہیاں کرے گا اسے مجھ سے محبت نہیں اسے مجھ سے محبت نہیں سے آج اسی غرب بنیاد پر ہمارے جو معاہدین اور جو دعا ان کی سلسلے غلط ہو گئے اب ان کے یہ بات آپ سنتے گے بارہ دن بعد ہو گئے بعد ہو گئے اب وہ شروع ہو گئے پیغمبر اسلام کی پیدائش کیسے ہوئی اس میں جو جھوٹی روایتیں کس سے پھر پیغمبر اسلام کے ہوٹ کیسے تھے آپ کا چہرہ کیسا تھا اور آپ کی رخسار کیسے تھے آپ کی سرخیں کیسی تھی آپ کی کمری کیسی تھی باتیں ہوتی ہوتی جانی ہوتی جانی یہ کون سا طریقہ محبت ہے ایک رسول اللہ کی طرف سے آتا ہے اس لیے اپنے حوضوں رخساروں اور زلفوں کے تعارف کے لیے یا اپنے اور عقیدے کے تعارف کے لیے اللہ کے پیغمبر کی تعارف کیا ہے کہ میرے ہونٹ دیکھو رخسار دیکھو یا یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کی حدیقہ کی روایت بیان ہوگی کہ میں نے ایک دفعہ چاند دیکھا چاند کبھی نیچے آ رہا کبھی اوپر آ رہا کبھی ادھر آیا جھوم رہا میں نے سوچا کہ چاند کیوں ہل رہے بار بار اچانک میں نے اللہ کے جسمر کو دیکھا تو دیکھا کہ اللہ کے لوگوں چاند سے کھیل رہے کبھی بائیں طرف اشارہ کر رہے ہیں بائیں طرف جا رہے ہیں کبھی بائیں طرف کر رہے ہیں بائیں طرف جا رہے ہیں چاند کی پریڈ ہو رہی میں نے سوچا کہ یہ نوری ہے نوری کا کھلونا بھی نور کا جس کا کہاں لکھا ہو بھائی لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں یہ واقعہ نکلا یہ پیغمبر کا تعارف ہے نہیں پیغمبر کا تعارف یہ ہے کہ پیغمبر کا عقیدہ کیا تھا پیغمبر کا مرحذ کیا تھا پیغمبر کی نماز کیسی جب تک تمہارا عمل اللہ کے پیغمبر کے عمل کے مطابق نہیں ہوگا واللہ اللہ قبول نہیں کرے گا نبی اسلام کے ساتھ سنوا دے جب لوگوں کی نماز ایک ہی بات کے کیا ہم نے کیا بربادی کی قیام بھی کیا ہے قرآن بھی کی ہے سجدہ بھی رکوع بھی سجا کچھ نہیں کیا بربادی کی ہمیں سب کچھ ٹھیک ہے قیام بھی ٹھیک تھا قرآن بھی ٹھیک تھی رکوع بھی ٹھیک تھا سجدہ بھی ٹھیک تھا لیکن تم نے ایک معاملے کو بدل دیا اور وہ معاملہ یہ ہے کہ جو سب بندی اللہ کے عمر کے دور میں تھی آج وہ سب بندی دکھائی نہیں دے رہی لوگوں نے پوچھا اس دور میں سب بندی کیسی تھی نلزق الاقدام بالاقدام بالمناقب رسول وسلم ہم کو پیغمبر اسلام کے دور میں کندھوں سے کندھے اور قدموں سے قدم چپکا کر کھڑے ہوتے تھے چپکا کر آج دور ہٹ گئے تم لوگ نے یہ قاعدے بنا لیے کہ دو دونوں کے بیچ میں فاصلہ ہو چاہے رونی کا قدر کہاں سے ایک شخص بندی کی بنا پر سہرمی نے کہا کہ تم نے نماز کو برباد کر دیا پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ قرب قیامت مسجدیں بڑی رہیں گی نمازیوں سے لیکن اکثر نمازی وہ ہوں گے جنہیں ان کی نماز کا ثواب نہیں ملے کیونکہ وہ نمازیں سنت کے خلاف ہیں میرے بھائیوں کس طرف سے تمہاری سمت کیا ہے تمہیں کس طرف جانا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے محمد کے نام پر یہ اختراع اختراعی مسائل یہ نئی نئی چیزیں یہ سب کی سب غلط ہے محمد ایک شریف فریضہ ہے اس شریف اور وہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع ایک انسان اگر یہ عزم کر لے کہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا عبادت کرنا یہ سب کا سب مطابق ہو جائے اللہ کے پیغمبر کی سنت ایوب سستانی کے قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کی سنت پہ عمل کر اس کو میں حریض ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ سر پہ خارش ہو تو خارش بھی اللہ کے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق کروں یہ سرفارمر ہے سنت کی اتنا اظہار محبت کی ایک عملی شکل کسی کو دین نے پیش کیا ہے کسی کو دین قبول کرے گا باقی محمد نے اپنے طور طریقے بنا لے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہو تو محمد کے نام پر یہ کام غلط ہے محمد کی شرح میزان کو فرق ہو اور شرف تراجو پر اس محمد کو توڑو اور اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرو آج یہ عزم کرو کہ ہم نے ہر کام پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق کرا اور بہت سی باتیں کی جاتی یہ سویبا کا قصہ پیش کی سویبا کا بات ہے اب اللہ جب مر گیا کافی اس اللہ کے دن میں چچا تھا مر گیا تو اس کی کسی عزیز اس کو خواب میں دیکھا بڑی بدترین حالت تھی پوچھا کیا حال ہے کہا کہ بڑا برا حال ہے لیکن کبھی کبھی اس انگلی سے کچھ پانی پلایا جاتا ہو اس انگلی سے یہ انگلی وہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام پیدا ہوئے تو سویبا اس کی نوڈی تھی اس نے خبر دی کہ آپ کے یہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی تو اس نے خوش ہو کر اس انگلی سے اشارہ کیا کہ تم آزاد ہو کہا کہ جس انگلی سے اشارہ کر کے میں نے سویبا کو آزاد کیا تھا اس انگلی سے کبھی کبھی مجھے راحت ملتی ہے اور کبھی کبھی مجھے ٹھنڈا پانی پلایا جاتا تو کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کیا حالانکہ وہ کافر تھا اور مستفید ہو رہا ہے اور اگر مسلمان کرے گا تو کیوں نہ مستفید ہو پہلی بات ہے کی واقعہ مرسل عرما اس کو بیان کرتا ہے اور آگے صنعت ہے دوسری بات یہ کہ اب کو جو دیکھا گیا وہ ہاتھ میں دیکھا گیا دیکھنے والا کون تھا اس کا اپنے اپنے عزیز جو کافر تھا ایک کافر نے خواب میں دیکھا کون تھا نام آ رہے ہو اور خواب خواب تو کچھ عزیز نہیں خاص کو شریک حجت نہیں تو خاص پر ایک مسئلے کو جو ہے وہ ایک خاص پر قائم کر دیے گئے اسی فادل بادل اور تیسری بات ایک قصہ ساتھ ہے یہ یہاں یہ ہے کہ ابو اللہ نے سویما کو اسی وقت آزاد کیا جبکہ ابن سفر میں سرد کے ساتھ یہ واقعہ مشہور ہے یہ یہ واقعہ کہ جب سویما نے اللہ کے کرموں کو دودھ کرایا کہ اللہ کے پیغمبر کی پہلی رضائی ماں ہے اور پیغمبر اللہ کی کی تعظیم کرتی اس کرتے تھے اور خدیجہ بھی اس کی تقریم کرتی اور خدیجہ نے بار بار اللہ سے مطالبہ کیا کہ میں کو خرید لیتی ہوں یہ میرے شوہر کی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی یہ رضائی ماں ہے میں نہیں چاہتی کہ لوڈی بنی رہے میں اس کو خرید لیتی ہوں اور اس کو خرید کر آزاد کر دیتی ہوں لیکن ابو اللہ اس کا انکار کرتا تھا لیکن پھر آخر ہجرت کے موقع پر اس نے خود ہی اس کو آزاد کر دیا یہ روایت نہیں ہے مانا کس سے میں استراز ہے کہیں یہ ہے کہ اس نے پیدا ہوتے ہی یہ خبر سن کر آزاد کر دی یہ قصہ مرسل ہے سرد ثابت نہیں اور دوسرا یہ کہ طبقات ابن سال کی متصل سند کے مطابق ہجرت کے سال اس نے آزاد کیا اور یہ سند صحیح ثابت ہے تو کس سے میں آزادی کا جو وقت ہے آزاد کرنے کا کیونکہ اس میں اشتراب ہے یہ قصہ یہ ثابت نہیں تو ایک ایسے واقعے پر ایک ایسے عقیدے کا جو اثاث ہے یہ سرد درست نہیں یہ واقع ثابت نہیں اور پھر یہ شرح ذواہر کے خلاف کافر پھر کوئی نیکی کرے اسے اس کا اجر مل ہی نہیں سکتا اللہ آباد میں کہ جو ان کی نیک کر اللہ والا انہیں وغیرہ ہم ان کو اڑا دیں گے سردار بنا کے بغیر سے ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کہتے ہیں کہیں گے کہ ابو طالب کی آزاد میں تخلیف ہوئی اللہ کے نمبر کا فرمان ہے کس کی آزاد میں تخلیف ہوگی حالانکہ وہ کافر تھا کفر میں مرا تھا تو بات یہ کہ آزاد میں تخلیف اور چیز ہے اور نعمت کا اصول اور چیز دونوں میں فرق ہے اب اللہ کے حصے میں کیا ہے کہ اس کو ٹھنڈا پانی ملتا ہے کچھ راج ملتی اور ابو طالب کے حصے میں آزاد کی تخلیف ہے نعمت کا حصول نہیں دونوں میں فرق ہے جب وہ واقعہ اور ہے یہ بات اور ہے دونوں کا مبتلا جو ہے مختلف ہے مبتلا دونوں کا مختلف تو اس قصے سے کوئی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ایک روایت پیش کرتے ہیں مسلم عبد الرزاد کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمت سے ایک بات نہ پڑے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ نبوت کے بعد کیا خود اپنا عقیقہ کیا حالانکہ آپ کا عقیقہ پہلے ہو چکا تھا اب مطالب نے آپ کا عقیقہ کیا تھا تو ایک شخص کا دو بار عقیقہ شریعت کے خلاف ہے تو آپ نے اپنا عقیدہ خود کیا وہ آپ اپنے پیدا ہونے میں خود خوش تھے خوشی کا اظہار کیا بھائی یہ روایت بھی سرد باطل اس روایت کی اثاث عبداللہ بن محرر ہے جس کو قطالہ سے بیان کر قطالہ انس ہے اور اس طرح صحیح عبداللہ بن محرر مطلوب عالی ہے اور محدود سنگھ کے اجماع کے مطابق یہ صحیح فراضی ہے تو ایک مطلوب روایت سے ایک عمل ثابت نہیں ہو سکتا یہ قصہ صحیح ہے اس طرح کی باتیں اور لائی جاتی ہیں موسر اسلام آزاد نے روزہ رکھا اللہ کے پیغمبر رکھا کرتے تھے اور خوشی کا اظہار کیا اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے پیر کے روزہ رکھتا ہو اس لیے پیدا ہوا یہ سب دور دور کی باتیں ہیں ان کا اس قسم کے کاموں کے سبوت سے کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں عبادت ایک شریح حقیقت ہے اور یہ ثابت ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر کے فرمانے سے یا اللہ کے پیغمبر کے عمل سے یہ یعنی عبادت بالکل ویسی کرنی ہے اللہ کے پیغمبر نے نہیں یہ یعنی ہر پیر کو روزہ رکھنا یہ اس نبی کو ثابت نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ مہینے میں چار پینے آتے تو آپ بارہ تاریخ کو نہیں بلکہ ہر پیر کو رکھا کرتے اس کا تعلق اگر اللہ کے پیغمبر کے یوم پیدائش سے ہوتا تو آپ صرف بارہ تاریخ کو روزہ رکھتے نہیں اور اگر یہ آرم دلیل نبی اسلام کے گنجائش سے مطالعہ بھی ہے تو پھر ہر پیر کو جلوس نکالا کرو اگر عموم ہی ہے پھر ہر پیر کو یہ کام کرو کہیں عموم ہے کہیں خصوص ہے دین کی مرضی کا تو نہیں مہینے میں شاید پی جمعے رات نہیں نبی اسلام کا حکم ہر پیر کو اور جمعے رات کو اور ساتھ اس کی اس کا حجر ہے اس کی حقیقت بیان کی یہ وہ دو دن ہیں جن دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے تو اس قسم کے واقعات کا در حقیقت سے کوئی تعلق آزاد ہوئے اللہ کے پیغمبر نے خوشی روزہ رکھا اگر اس سے کوئی ثابت ہوتا ہی ہے تو تم بھی روزہ رکھو لیکن اس دن وہ سبحان بدتمیزی جلوس اور موسیقی کے آلات کا استعمال اور کھانا پینا کی ثواب یہ کہاں ثابت ہے اور چیز ہے اور چیز دونوں ثابت نہیں تو بات یہ کہ جو چیز عبادت ہے اس عبادت کے لیے ضروری ہے وہ شریف طریقے کے مطابق شریعت کے خلاف بندے کی ذاتی اختراع عبادت نہیں ہو سکتی اور یہ عبادت نہیں یہ بدت ہے اور بدت بھی ایسی جو انتہائی خطرناک ہے یہ بات وہ ہے جو ہر سال آتی بار بار آتی ایک بدت کو بندے نے کر لی گزر گئی اور ایک وہ جو بار بار آتی پھر اس کا انتظار ہوتا ہے اس کا اہتمام ہوتا ہے اس کی تیاری ہوتی تو یہ چیز زیادہ خطرناک ایک چیز کا پورا اہتمام اب یہ بارہ دن کو ایک ہی سن چلے گی اور سارا میڈیا ایک ہی سن چلے کر جھوٹے واقعات قصے کہانیاں موضوعات اور غلط چیزیں بیان ہوگی اور زیر عمل آئیں حالانکہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں میرے دوستوں بھائیو آؤ اللہ کے سلمان کی طرف اللہ دین الخالص اللہ کی دین خالص دین خالص اللہ قبول کرے گا تو پھر جب نئی نئی چیزیں سے ڈالو گے شامل کرو گے ملاوٹ آئے گی تو دین خالص نہیں رہے گا پھر وہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی تو دین خالص کی طرف آؤ دین خالص کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز پیارے پیغمبر کے دور میں تھی پیارے پیغمبر نے کی یا پیارے پیغمبر نے کرنے کا حکم دیا وہ دین خالص اس کے ساتھ پوری مضبوطی سے تمسو اختیار کر لیجیے احتساب اختیار کر لیجیے کہ برکت کا راستہ اور کامیابی کا اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتفاع کرو اس کے دو فائدے ہیں یہ کو ایک یہ کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور دوسرا جب ضرور لکھو ضرور رکھو اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا تو کتنا فائدہ ہے اتباع تمہارے رسول میں اور پیغمبر اسلام کی فرمداری آپ کی ذات یہی حقیقی محبت ہے اور یہ صحابہ نے کی اللہ کے سکمبر کی پوری اتباع کی ہر ہر عمل میں میں عقیدے اللہ کے سکمبر کی پوری اتباع کی اور یہ آج کے دور میں آفیت کا راستہ اور کامیابی کا راستہ امام مالک رحم اللہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے آخری دور کو کوئی چیز سنوار سکتی ہے درست کر سکتی ہے اصلاح کر سکتی ہے جس چیز نے اس امت کے پہلے دور کو سنوارا وہ دور صحابہ کا تھا صحابہ کے دور میں عقیدہ کیا تھا عمل کیا تھا اور ان کی پوری سیرت کا اعجاز کیا تھا اسے اپنا لیجیے یہ عقیت کا اور خیر کا اور کامیابی کا اور برکت کا راستہ اور ہر وہ چیز جو نہیں ہے وہ غلوم ہے میں ہے ہر گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آفید عطا فرمائے اپنے پیارے پیغمبر کی سچی محبت اور آپ کی اتباع کی عطا فرما توقیر ابوتر اللہ خروضہ نہیں والا کچھ